یہ صورت القحف کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے آج کا جو خطبہ ہے صورت القحف کے کچھ اہم بیان کردہ واقعات پر ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب اور صورت القحف اور دیگر تمام صورتوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے توفیق رسی فرمائے یہ سورت القحف قرآن پاک کی بڑی عدیم ترین صورتوں میں سے ہے اس کے بڑے فضائل وارد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان من کرا من کرا سورت القحف یوم یوم الجمعات جعل له من النور ما بین الجمعتین او کما علیہ السلام جو انسان جمعے کے دن القحف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعہ جو پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے بھر کے لیے اس کے لیے نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں جو نور ایمان ہفتے بھر اس کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکی پر اسے آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صحیح مسلم کی حدیث سے دوسری بڑی اہم فضیرت نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ آپ نے شاط نمایا من حافظ عشر آیات من من اول سورت الدجال او کما قال علیہ السلام آن فرمائے لوگوں دین اور ایمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے لیکن جو انسان سورت القحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اسے فتنے دجال سے محفوظ رکھیں گے اسی کے ساتھ ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام شام کے پاس ایک صحابی نبی علیہ السلام شام کے زمانے میں ایک صحابی اپنے گھر میں ایک کنارے ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور اسی کے اندر ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا رات کو تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے کرا شروع کی سورت القحف پہنا شروع کیا یہ ہے سورت القحف کا مقام و مرتبہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا انہوں نے جب وہ جب خاموش ہو گئے وہ سوچتے ہیں شاید کہ میرے گھوڑے نے کوئی جانور دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے بتک رہا ہے فرما سکن جب وہ خاموش ہو جاتے تو گھوڑا بھی اپنے جگہ پر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگتا اس طرح سے کئی بار انہوں نے تجربہ کیا آخر میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا اچھلتے ہی میرے بیٹے کے قریب آ جائے اور اگر اس نے اپنی ایک ٹاپ اپنا ایک پیر ہے اپنا میرے بچے پر رکھا تو میرا بچہ تو ختم ہو جائے گا اس لیے فوراً انہوں نے کراط کو روک دیا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً کمرے کے اندر ادھر ادھر دیکھے کوئی جانور نظر نہ آیا کہتے دروازہ کھول کر کے باہر جب نکلا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا لائٹوں سے سجا سجایا خوبصورت محل ہمارے دروازے کے سامنے سے آسمان آسمان پر چڑھتا جا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے کہتے یہاں تک کہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا صبح سویرے میں نے فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد میں نے اپنا واقعہ بتایا تو آپ نے ساتھ نمایا دل کا سکینت یہ تم یہ کرات باقی رکھنا یہ سلسلہ باقی رکھنا وہ سکینہ تھا جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تمہارے تلاوت قرآن صورت القحر کی تلاوت وجہ سے تمہارے یہاں ہو رہا تھا اور یہ بھی یاد رکھو رکھو اگر تم اس طرح سے پڑھتے رہے تھے تو سکینہ ایسے ہی تمہارے گھر پر چھایا رہتا اور صبح سویرے مدینہ سارے لوگ اس سکینے کو دیکھ لیتے یہ بڑی اہم صورتوں میں سے ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے چار بڑے اہم واقعات بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ ہے اصحاب اصحاب کا کا واقعہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ایک پورا ملک کافر تھا بادشاہت تھی انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا چند نوجوان اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا اور چند نوجوان مسلمان ہو گئے جب مسلمان ہو گئے اب پورے قوم کے اندر ہنگامہ کھڑا یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے نیا دین لائے ہیں قبول کیے ہیں اور پورے ملک کو تباہ کریں گے دہشت گردی پھیلا دیں گے اور یہ ہوگا دنیا بھر کے جو اس زمانے میں دینداروں کو بدنام کرنے کا ایک سلسلہ تھا خوب اچھی طرح سے بدنام کیا یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا باپ نوجوانوں نے کہا بات اصل یہ ہے ہم چند نوجوان ہیں اللہ نے ہم کو دین کی بصیرت تا کی ہدایت دیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں یہ میری قوم اللہ کے علاوہ پتا نہیں کس کی کس کی پوجا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بادشاہ شاہ نے ان کو مہلت دیا جاؤ ذرا سوچ سمجھ لو اس دین کو چھوڑ دو نئے دین کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چند نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے یا تو دوبارہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے قوم کے شرکیہ کفری دین کو قبول کرے اور یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے لیکن اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو استقامت نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ آج ہی مسلمانوں کو استقامت عطا کرے استقامت کا مطلب یہ دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنے میں جتنی بھی مشکلات اور نقصان اٹھانا پڑے سب کو برداشت کر لے لیکن دین کا دامن نہ چھوڑے ساری رکاوٹوں پر آپ ڈٹ کر کے مقابلہ کرے دین پر قائم رہے اس کو استقامت کہا جاتا ہے اللہ نے انہیں استقامت نصیب فرمائی اور وہ اپنا چند نوجوانوں نے کہا ہم لوگ دین سے تو نہیں باز آ سکتے اور یہاں رہ کر کے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے فاو کہاں سے فنا ایک غار ہے پہاڑوں کے درمیان چلو اس غار میں گھس جاتے ہیں امید ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے ہم اس غار میں چلے جائیں گے یہ اللہ تعالی ہماری ضرور حفاظت کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ اللہ ضرور نکالے گا گاؤں کو چھوڑا پراپرٹیاں چھوڑی جائیداد کو ترک کیا بڑے بنائے بنگلے اور گھر چھوڑا اہل ویال کو ترک کر دیا صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے اس گار میں جا کر کے گھس گئے لیکن رب العالمین نے بڑا کرم کیا تقریباً تین سو نو سال تک ابھی جب وہ وہاں گار میں گھسے سے اللہ تعالیٰ نے فبر بنا اللہ رب العالمین نے ان کو سلاما ہاں، کہ تین سو نو سو سال تک تین سو نو سال تک سوئے رہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ہوا کا انتظام کیے ہم نے ان کے لیے دھوپ کا انتظام کر دیا بڑے خوش نصیب نوجوان تھے رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے کروٹ کو دائیں بائیں بدل دیا کرتے تھے ان کے کروٹ کو بدل دیا کرتے تھے تین سو نو سال کے بعد جب وہ اٹھے اور آپ اللہ نے بیدار کیا آپس میں دوسرے سے پوچھتے ہیں اتنے مزے کی نیند اتنی رحمتوں کی نیند ان کو ملی تھی تین سو نو سال نو سو تین سو نو سال سونے کے بجائے کہتے شاید ہم لوگ دن دنیا آدھا دن سوئے ہوئے تھے بس اس سے زیادہ ہماری زندگی غار میں نہیں گزری ہے یہاں سے میرے دوستوں ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ رب العالمین کا یہ قانون ہے جو انسان اپنے دین کو بچاتا ہے جو انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں نبی اللہ اسلام کا فرمان ہے یا غلام احفظ اللہ یا کا اے میرے بچے اے میرے پیارے بچے اے لڑکی یہ اللہ یا کا اللہ کے دین کی تو حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گی مٹی میں انسان میں تین سو نو سال سویا ہوا ہے نہ اس کے بدن کو نقصان نہ اس کے کمرے کو نقصان نہ وہ مٹی میں ملا نہ سوا اور بنا نہ بھوک لگی اور نہ کسی اور تکلیف کے اندر جب انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیا لیکن جب آج مسلمانوں نے ذمہ اپنے اولاد کی حفاظت اپنے پراپرٹی کی حفاظت اپنی جائیداد کی حفاظت اپنی صحت کی حفاظت ساری چیزیں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے لیکن مسلمان آج اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتا جب آج مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا آج دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ان سے زیادہ ذلت کی زندگی گزارنے والی کوئی دوسری قوم آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کی وجہ کیا ہے اللہ کا تم دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا دوسرا واقعہ میرے بھائیوں اس کو صورت کے اندر بڑا اہم ہے دو بھائیوں کا تذکرہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا رب العالمین نے اس آیت سے شروع کیا ہے دو بھائی تھے اللہ نے ایک کو خون مالدار بنایا اور دوسرا نشانہ محنت مزدوری کرنے والا صرف روزی روٹی کسی طریقے سے کسی طریقے سے پوری ہو جا رہی ہے ایک دن جو مالدار بھائی ہے ہاں، بڑا زمیندار ہے بڑا بزنس مین ہے اس اس کے کے پاس نزدیک چھوٹے بھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں غریب بھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بڑی غریب بھائی بیمار ہو جائے اس کی عادت کیے جائے اپنی توہین سمجھتا ہے اس کے ہاں جا کر کے بیٹھے اپنی عزت سمجھتا ہے لیکن وہ غریب بھائی دیندار تھا اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتا تھا ایک دن وہ غریب بھائی اپنے بار بار بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو اپنے گھر میں بیٹھانے کے بجائے اپنے جہاں اس کی جاگیر تھی جہاں اس کے باغات تھی جہاں اس کی کھیتیاں تھی جہاں اس نے بدلے بنا رکھے تھے وہاں اپنے باغات میں لے گیا اور لے جانے کے بعد جب بعد میں داخل ہوا تو کہتا ہے اے ملا ملا ملا جی تم نے نماز پڑھ کے کیا کیا بس مرنے کے بعد مرنے کے بعد کیا تجھے ملا انا اکثر نفرا دیکھ لے ہم بڑے ہوشیار ہیں مال میں اولاد میں جائیداد لی بڑا میں ہم تم سے بہت ہی زیادہ بڑھیں گے رہی بات مرنے کے بعد تو یہ بھی یاد رکھ اللہ نے ہم کو یہاں دیا کہ مرنے کے بعد بھی تجھ سے اچھے ہی ہم کریں گے بڑا کبر غرور ناشکری کی بات کی لیکن اس گریب بھائی نے کہا لولا اس دخل کا جنت کا کل تماشا اللہ میرے مالدار بھائی آپ نے اتنی کبر کی گھمنڈ کی یہ باتیں آپ نے کیوں کی آپ رب کی ناشکری کر رہے ہیں رب کے ہاں کوئی کوئی نہیں کہ ایک دن ایسا آئے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب دے دے اور تمہارے مال کو ختم کر دے اور اس بات سے زیادہ بہترین بات اور اس تم سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے لیکن سمجھانے کے باوجود وہ انسان و غرور پر آیا ہوا آخر کار ایک دن اللہ رب العالمین نے اس کی محنتی کھیتیاں ان فلوں سے لگے ہوئے باغات جو ساری زمینداری میں پھیلے ہوئے تھے رب العالمین نے عذاب بھیجا پورے باغات اور فصلیں اس کی تباہ ہو گئی اب بڑا رویا وہی تینا سیا اب بڑا پریشان ہوا کہ کاش کی جو ہم نے گھر میں بیج رکھا تھا وہ بھی زمین میں ڈال کر کے اب تو ہمارے پاس ایک روٹی کا بھی انتظام نہ رہ گیا پوری جائیداد اور پورے پراپرٹی کو اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کر دیا رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہو تو شکر گزار کا بنو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور غریبوں کو حکیم سمجھ کر کے انہیں سلیم سمجھ کر کے ان پر کب روک سمند نہ ظاہر کیا کرو اللہ رب العالمین نے اگر ایک دن کسی کو مالدار بنانا ہے یا کسی کو غریب بنانا ہے تو دیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے محرد متبع سنت بنائے اقول کو لہذا و استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد تیسرا بڑا اہم واقعہ سورت القحف میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسا اور خدر علیہ السلام شام کا بیان کیا ہے صحیح بخاری میں اس کی بڑی تفصیل ہے اور قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ یہاں سے ہے وہی بکارا موسا لفتا لا اگر حتا اگر مجمع البحرین میں او اگر حقوبا موسا علیہ السلام ایک دن واس کہہ رہے تھے سننے والوں میں ایک نوجوان تھا اس کو ایک شخص تھا اس کو علیہ السلام کا واد اور موسا السلام کی تقریر اور نصیحت بہت پسند پڑی اس نے کہا موسا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس بیچارے کا مقصد یہ تھا کہ موسا علیہ السلام اتنی اچھی تقریر واد نصیحت کر رہے ہیں تو اگر ان سے کوئی بڑا عالم ہوگا تو اس کی اور اچھی نصیحت ہوگی اس لیے ہمیں اس سے کے پاس پہنچ کر کے اس کا بھی واد نصیحت سننا چاہیے اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا لیکن موسا علیہ سلاط اسلام سے کے زبان سے نکلا لا عالم میں اپنے سے بڑا عالم دنیا میں کسی کو نہیں جانتا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ فوق کل بھی علم علی یہاں سے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے کسی علم والے کو کسی عالم کو اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ کہنے کا کہنے کا اختیار نہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر ان سے کہا جائے جائے صاحب فلاں جگہ درس ہوتے آپ کیوں نہیں لیتے ہم کیوں دیتے ہمیں سب کچھ معلوم ہے یہی سب کچھ معلوم ہے یہی آج ہمارے آپ بے علمی کا سبب بنا ہوا ہے یہی جہالت کا سبب بنا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے انہوں نے کہا کہ لا عالم مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے میں نہیں جانتا ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات ناپسند گزری اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑا میرا ایک بندہ ہے اس کا نام خضر ہے خضر ہے اور وہ ایک ہے جگہ وہاں رہتا ہے اور اس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا ہے موسا کلیم اللہ فسانہ لک یہو موسا کلیم اللہ کے اندر علم کا شوق یہی شوق اصل میں ہونا چاہیے علم کا شوق اس علم حاصل کرنے کا جذبہ جیسے موسا علیہ السلام نے سنا کہ فلاں جگہ ایک عالم ہے ایک شک بندہ ہے اس کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو ہمیں نہیں دیا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس وہاں تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں اس سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے رب العالمین نے فرمایا ایک مچھلی تل کر کے لے لو فرائی کر کے بالکل اور وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہیں وہ بندہ ملے گا بہرحال موسا علیہ السلام چلتے رہے اپنے گلام کو لے کر کے ایک پانی نظر آیا وہاں پر بیٹھ گئے پھر سامنے دریا تھا وہاں نیند میں گئی سو گئے اور جو ہے جگ رہا تھا مچھلی چھلانگ لگائی زندہ اللہ نے کیا مچھلی کو اور مچھلی سیدھے اسی دریا میں چلی گئی لیکن نوجوان نے سوچا کہ موسا تو مچھلی چلی گئی گئی ہے وہ پکڑ نہیں سکتے موسا علیہ السلام اس لیے جگہ کر کے نیت خراب کرنا بہتر نہیں ہے جب بیدار ہوں گے تو بتا دیں گے موسا علیہ السلام بیدار ہوئے اچھے اللہ کا گناہ کو ملاد نہ رہ گیا موسا علیہ السلام نے کہا چلو سفر سفر شروع کر دیا اور غلام کو یہ بھول گیا کہ مچھلی کا تذکرہ کر دے کہ مچھلی یہی غائب ہو گئی چلے تھے چلتے چلتے تھک گئے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا کہ اشاعت علیم اللہ نے کہا یقینا من سفرنا هذا نصبا اللہ کے نصبا اپنے خادم سے کہا ذرا ناشتے دار کھولو اور کھانا کھائے اس سفر نے مجھے بہت ہی زیادہ تھکا دیا علم حاصل کرنے میں کا یہ شوق یہ جذبہ نبی اللہ پیغمبر کریم اللہ اللہ کے اندر تھا کہ راستہ چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے تھک گئے ہیں اور صرف علم حاصل کرنا مقصد ہے آج اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی علم حاصل کرنے کا ہی شوق و جذبہ پیدا کر دے بہت ہی ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ آدمی کے اندر ہو بہرحال جب موسا کریم اللہ نے کھانا مانگا تو غلام نے کہا رہے اور ارے موسا میں بھول گیا معاف رکھے اور جہاں آپ سوئے ہوئے تھے مچھلی وہی غائب ہو گئی

کرنا چاہتے ہوں اللہ اکبر اللہ کی وہی نازل ہو رہی ہو صاحب تورات ہو کریم اللہ ہو لیکن استاد بنا رہا ہے حضرت خبیر علیہ السلام کو کیوں موسا کے پاس وہ علم ہے جو خبر کے پاس نہیں اور خبر کے پاس وہ علم ہے جو موسا علیہ السلام کے پاس نہیں دونوں نبی ہیں دونوں پیغمبر ہیں لیکن کہا جاتا ہے وہ انسان نہیں بن سکتا جو کے علم سے فائدہ نہ اٹھانا چاہیے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لے اور کسی کے علم کو اپنے علم میں شامل نہ کرنا چاہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا عالم وہ بنتا ہے جو اپنے علم میں غیروں کے علم کو پوچھ پوچھ کر کے اور سن سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے لیکن خضر نے کہا موسا ہماری تمہاری نہیں نبھے گی ہمارے ساتھ تم نہیں صبر کر سکو گے بڑی مشکلات آئیں گی تمہارے لیے لیکن موسا کلیم اللہ نے کہا سطح ان شاء اللہ صابرا والا آسری لامرا اے خضر آپ مجھے اپنے اپنا شاگرد بنائے ان شاء اللہ آپ کچھ بھی کریں گے کتنی بھی انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے علم حاصل کرنا استاد ڈھونڈنا اور استاد کا ادب کرنا اور استاد کی طرف سے آنے والی کچھ شکتیوں پر صبر اور برداشت کرنا یہ علم کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے موسا اور خدر رہے پاکستان کے واقعے کو ہمارے لیے اسی مسائل کو انہی مسائل اور استاد و شاگرد کے آدھار کرنے کے شوق و جذبے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے موسا اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے اے چوتھا بڑا اہم واقعہ جو ہے ذل کرنے کا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر دین پر چلے گے تو دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے اگر دینداری اختیار کریں گے تو ہم دنیا کے ہر قسم کی نعمت سے محروم رہیں گے اللہ نے موسا رہے سورت القید کے اندر ذل کرنے کا واقعہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ جو انسان ایمان کے ساتھ عمل سارے کرتا ہے اللہ دنیا بھی اسے دیتا ہے اور آخر بھی عطا کرتا ہے حضر کرنے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کیا اور نے کیا نہ کسی بہمان نے کیا ہے نہ کسی بلحد نے کیا ہے اللہ اکبر ایک مومن ایک مرد مومن ایک نیک اور شعر انسان ذلکر نیک جب مشرق کی طرف گیا تو وہاں تک چلا گیا جہاں تک اسے دنیا ملی فتوحات کرتے ہوئے مغرب کا رخ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا مغرب میں وہاں تک گیا جہاں تک اسے دنیا ملی اس کے بعد شمال و جنوب پر کیا پوری دنیا پر گربا حاصل کیا ایمان اور عمر صاحب کی برکت ہے اگر آج ہمیں تو کوئی قوت کوئی طاقت حاصل نہیں ہے تو اصل میں ہم سمجھتے ہیں دین رکاوٹ ہے دین رکاوٹ نہیں ہے دین کا چھوڑنا ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اگر ہم دیندار بن جاتے تو اعلان ہے وہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں دلوا ادا کرے گا یہ چار واقع ہیں بڑے اہم جو اللہ نے سورت کے اندر بیان کیا آخر میں اللہ نے پانچویں چیز دشہرا سنائی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان اور عمل عمل صالح صالح کریں کریں گے ایمان ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا یہ بڑی بشارت ہے ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ ان چھ باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ارحمان بھی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 زیادہ اس کے لیے آسان بنا دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمران وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما وہی اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ دین کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے اور انہیں ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ روک لے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے دین کے لیے اور اس